السلام علیکم ورحمۃ اللہ وائس اوکے صلی اللہ سین اللہم صلی اللہ سین صلی استغفر اللہ رب کل زمان استغفر اللہ رب کل کے لیے معذرت کل کے لیے معذرت اصل میں وہ بس عشاء کی نماز پڑھی تو بس واپسی ہو رہی تھی تو اسی وقت ہی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے تو جس کی وجہ سے پھر مجھے ان کے ساتھ ہی وہ کر دیا گیا کہ جی آپ بیٹھے ہیں ادھر ہی تو ادھر جامعہ اشرفیہ میں آئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے پھر میں پھر نہیں ہو سکا رات کو تقریباً کوئی فارغ ہوا ساڑھے گیارہ کے قریب جو ہے تو اس وجہ سے سبق نہیں ہو سکا اچھا آج کا رات کو بھی اجرا کا سبق نہیں ہوگا آج رات اجرا کا سبق نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں جو ہے مہمان آ رہے ہیں کوئی رشتے دار ہیں مہمان آ رہے ہیں تو وہ پھر ابھی وہ پہنچیں گے تھوڑی دیر تک تو اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کو چھوڑ کے ویسے وہ کر کے میں سبق پڑھانا شروع کر دوں تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے مہمان نوازی کے حوالے سے اس وجہ سے جو ہے وہ آج میں سبق نہیں وہ کروں گا پھر انشاءاللہ جو ہے یعنی اچھا اجرا کے حوالے سے نا اچھا اور اب یہ مجھے بتائیے جمعہ کا اجرا بہتر ہے یا وینسڈے کا کیونکہ جو بھی ٹائم ہوگا وہ گیارہ دس سے لے کر بارہ کے درمیان میں ہی ہوگا سوا گیارہ سے لے کر بس بارہ کے درمیان میں کیونکہ میں اس وقت تھوڑا سا فارغ ہوتا ہوں میں اس وقت فارغ ہوتا ہوں پھر بارہ کے بعد پھر کلاسز ہیں بارہ کے بعد پھر میری کلاسز ہوتی ہیں تو صرف اور صرف میرے پاس سوا گیارہ سے لے کر <clears throat> اس میں گیارہ پچاس گیارہ پچپن تک کوئی ٹائم ہوگا اچھا جی فرائیڈے کو جمعے کا وقت ہوتا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا جس اچھا، وقت وہ ہوتا ہے تو وینسڈے کو پھر کر لیں پھر وینسڈے کو کر لیتے ہیں مجھے ایک ساتھی اور نے بھی کہا کہ جی اس طرح جو ہے تو وینسڈے کو پھر انشاءاللہ کر لیں گے ٹھیک ہے وینس ڈے کو انشاءاللہ اجرا ہوا کرے گا اجرا کے حوالے سے آپ نے جو چیزیں یاد کرنی ہیں ناف کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناف کے اندر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اجرا میں آپ نے کیا کیا چیزیں وہ کرنی ہیں جو چیزیں فوراً آپ کو یاد ہونی چاہیے اسم فیل حرف کی علامات اسم فیل حرف کی علامات پتہ ہونی چاہیے اسم کی کتنی گیارہ علامتیں فیل کی آٹھ علامتیں اور میں نے آپ کو نویں علامت بھی بتائی تھی فیل کی نویں علامت بھی بتائی تھی ٹھیک ہے اور حرف کی علامت کیا ہے ٹھیک ہے اسم فیل حرف کی علامت ہو گئی اس میں غیر متمکن کی اقسام اس میں غیر متمکن کی آٹھ اقسام یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس میں غیر متمکن کی آٹھ اقسام کم از کم نام یاد ہوں اور اس کی جو چھوٹی موٹی جو موٹی موٹی باتیں وہ بھی یاد ہوں آپ کو جیسے کہ ضمیر مجرور متصل کیا ہوتا ہے ضمیر مجرور با اضافت کیا ہے یہ چیزیں ضمیر منصوب منفصل کیا ہے یہ چیزیں پتہ ہوں کم از کم اور اس طرح جو ہیں یہ اس میں سے موٹی موٹی باتیں بے شک پتہ ہوں سنتے جائیے سنتے جائیے اچھا تاکہ جو ہے نا پھر منصرف اور غیر منصرف منصرف اور غیر منصرف یہ یاد ہونا چاہیے منصرف اور غیر منصرف ٹھیک ہے کہ اس کی کم از کم جو اس میں غیر منصرف کے اسباب منصرف پتہ ہوں اسباب مناصرف پتہ ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے منصرف اور غیر منصرف بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اسباب منحصر کا پتہ ہو کہ نو ہیں اور کیسے وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے مرفوعات مرفوعات آٹھ ہیں کون کون سے ہوتے ہیں وہ کم از کم اتنا پتہ ہو کہ بھئی یہ ہیں کیا مرفوعات آٹھ ہیں یہ تو وہ منصوبات بارہ ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے اور مجرورات دو ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کم از کم جو ہے نا ٹھیک ہے اور فصل نمبر پندرہ اسماء متمکن اس میں متمکن کی سولہ اقسام اس میں متمکن کی سولہ قسمیں یہ یاد ہونی چاہیے اس میں متمکن کی سولہ قسمیں یہ یاد ہونا ضروری ہیں اگر نہیں یاد ہوں گی تو بس کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کم از کم اتنی چیزیں پتہ ہوں ابھی تو پہلے یہ اتنا سا کریں نا اس کے بعد ٹھیک ہے اور صرف کا اجرا میں ساتھ ساتھ ہی اب جو ہے ان جب وہ ہوتا جائے گا تو میں قرآن مجید کے کوئی صورت لے کے اسی سے ہم کرنا شروع کر دیں گے کوئی بھی قرآن کی صورت پکڑ لیں گے اور اس کو دیکھتے جائیں گے کہ بھئی یہاں پہ کون سا قانون لگ رہا ہے کس کس طرح وہ ہو رہا ہے اس کی گردان کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آ جائیں جی صرف کے اندر فا کے قاعدے فا کے قاعدے آ جائیے جی فا یہ قواعد یاد ہونا بہت ضروری ہیں اچھا قواعد یاد ہونا بہت ضروری ہیں ورنہ آپ کو صرف سے مناسبت نہیں پیدا ہوگی گردانے یاد کرنا کوئی چیز نہیں ہے بالکل بچوں والی باتیں گردانے یاد کرنا گردانے یاد کرنا بچوں والی باتیں ہیں اصل تو چیز یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو قواعد آتے ہیں کہ نہیں آتے اور یہ جو جب معطلفہ معطل العین معطل اللام لفیف اور یہ سارے ان کے اندر جب چلتا ہے نا پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنے پانی کے اندر ہے تو مختلف آ کے قاعدے نمبر ایک جو ساکن علامت مظاہرے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں واقع ہو وہ گر جاتا ہے یہ قاعدہ بہت استعمال ہوتا ہے کیا استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں جو ساکن واؤ ساکن ہو علامت مظاہرے مفتوحہ علامت مظاہرے مفتوہ یعنی یا کے اوپر یا تا کے اوپر علامت مظاہرے کیا ہوتی ہیں عطعینہ عطعین جو ہوتے ہیں حمزہ تا یا نون ٹھیک ہے تو واؤ ساکن ہو اور وہ کیا ہو علامت مظاہرے مفتوحہ علامت مظاہرے یعنی اس کے اوپر کیا ہو علامت مظاہرے پہ فتح ہو علامت مظاہرے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقعہ ہو کیا مطلب کہ اس واؤ کے بعد کیا ہو کسرہ آ رہا ہو واؤ کے بعد کیا آ رہا ہو کسرہ آ رہا ہو اور واؤ سے پہلے کیا آ رہا ہو فتح آ رہا ہو علامت مظاہرے کے اوپر تو واؤ خود ساکن ہو ماں قبل کیا ہو فتح ہو اور اس کے ماں بعد کیا ہو ساکن ہو تو وہ گر جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے اس کی مثال جیسے کہ یعیدو و یا عید و کہ اصل میں یو عید و تھا یا عید و اصل میں یو عید و تھا دیکھیں واؤ ساکن ہے نا یو عید کے نہ دیکھیں واؤ ساکن ہے واؤ ساکن ہے واؤ سے پہلے یا کے اوپر کیا ہے زبر ہے اور واؤ کے بعد این کے نیچے کیا ہے کسرا ہے تو آگے نا تو اب کیا ہو جائے گا یہ واؤ گر جائے گا تو یو ادو کی بجائے کیا ہو جائے گا یا ایڈو یا و آدھا یا و آدھا یا ٹھیک ہے نا و آدھا یا ٹھیک ہے اب چلیے آگے فائدہ فعل مظاہرے کی موافقت کی وجہ سے ادا تن مستر سے بھی واؤ گر گیا اس کا جو مستر آتا ہے نا اس کا جو مستر آئے گا وہ کیسے آئے گا وعدہ میں صرف صغیر پڑھتا ہوں اس کی ذرا وعدہ یا عید و ادا تن وعدا یا عید و ادا تن مستر پڑھتے تھے نا جیسے ہم پڑھتے تھے ذربا یزربو ضربن تو ایسے کیا آئے گا وعدہ یا عید و ادا تن ادا تن ادا تن کیسے ہوگا مستر کے اندر یہ کیا کون سی چیز آ گئی ہے کہتے ہیں فعل مظاہرے کی موافقت کی وجہ سے فعل مظاہرے میں بھی ہم نے کیا کیا تھا اس واؤ کو گرا دیا تھا نا فعل مظاہرے کے اندر بھی تو کہتے ہیں فعل مظاہرے کی موافقت کی وجہ سے عدت ان مستر سے بھی واؤ گر گیا اصل میں کیا تھا وے دن تھا اصل میں کیا تھا مستر کیا تھا فیل ان کے وزن پہ تھا وے دن وے دن تھا تو کیا کیا یہاں پہ بھی کیا کریں گے ہم واؤ کو گرا دیں گے واؤ کو گرا دیں گے واؤ کو گرا دیں گے تو این کیا آ رہا ہے بعد میں کیا آ رہا ہے ساکن آ رہا تھا این کیا تھا وے دن تھا نا وے دن تھا تو کیا کیا اس کی وجہ واؤ کو گرا کے جب واؤ کو گرایا نا تو اس کے سب سے آخر میں گول تا لے آئے کیا لے آئے گول تا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے جب بھی آخر میں گول تا آ رہی ہو نا گول تا آ رہی ہو اس سے پہلے آپ عربی کے کسی بھی کلمے کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے زبر آتا ہے ٹھیک ہے آخر میں گولتا آ رہی ہو تو اس گولتا سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے زبر آتا ہے مثلا میں بتاتا ہوں آشا تن عائشہ تو عائشہ تو عائشہ تن تو نہیں ہو سکتا غیر منصرف ہے عائشہ تو دیکھیں آ عائشہ آ تو تو گولتا ہے تو گولتا سے پہلے کیا آ رہی ہے زبر آ رہی ہے زاربا تن زاربا تن گولتا ہے آخر میں اس سے پہلے بات کے اوپر کیا آ رہا ہے زبر آپ یہ آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو یہ بھی ایک قانون ہے یہ بھی ایک قانون ہے لیکن یہ بہت چھوٹا قانون ہے اس لیے اس کو عمومی طور پہ بیان نہیں کیا جاتا جہاں پہ بھی آخر میں گولتا آ رہی ہو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے زبر ہوتا ہے تو کیا کیا ویدن تھا ویدن تھا واؤ کو گرا دیا واؤ کو جو ہی گرایا نا تو آخر میں کیا کیا گولتا لگا دی آخر میں کیا لگا دی گولتا جب گول تا آخر میں لگائی نا تو گول تا سے پہلے کیا دیا گول تا سے پہلے جو تھا وہ دال تھا دال تھا ٹھیک ہے تو دال کے اوپر کیا آ گیا ٹھیک ہے نا تو کیا آ جائے گا وہ صفتن ہاں صفتن جو ہے نا وہ یہی آئے گا نا صفتن ہونا چاہیے پھر صفتن تو نہیں ہوگا نا صفتن وصفہ یسفو ٹھیک ہے نا وصف یصف صفتاً صفت تو کیا ہوا مصر سے بھی واؤ گر گیا اصل میں ویدن تھا ٹھیک ہے ویدن تھا آخر سے گول تا لگائی جب گول تا لگائی تو گول تا سے پہلے دال کے اوپر زبر دیا اور عین جو تھا نا عین یہ کیا تھا ساکن تھا اس کو کیا کر دیا کسرا دے دیا اس آئین کو کیا دے دیا کسرا دے دیا تو وہ اس کسرے سے جیسے ہوتا ہے عمومی طور پہ ساکن جو جا کا ہر کا ریکا بل کسر تو ساکن کو کسرا دیا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی کیا کر لیا گیا عیدا تن یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یا ایتو تھا نا یو ایتو تھا یا فیلو تھا یا فیلو تو عین کلمہ کیا تھا عین کلمے کے نیچے کسرا تھا تو یہاں پہ بھی کیا دے دیا کسرا دے دیا یہاں پہ بھی کسرا دے دیا تو کیا بن گیا ہو گیا ٹھیک ہے تو مظاہرے کی موافقت کی وجہ سے سے بھی واؤ گر گیا مستر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ واؤ حذف کے بدلے تا آخر میں زیادہ کر دی گئی وہی بات آ گئی نا تا آخر میں زیادہ کر دی گئی تو کیا بن گیا اب کیا بنے گا وعدہ یا عید و ادا تن و ادا تن واحد ٹھیک ہے جی ہو جائے گا اب ذرا گردانیں کرتے ہیں ذرا اس کی ان کی گردانیں دینی ہوئی ہیں انہوں نے لینی چاہیے تھی ویسے ان کو اب ذرا گردان کرتے ہیں ہم ذرا وعدا وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا وعدتا وعدتما وعدتم وعدتی وعدتما وعدتن وعدتو وعدنا مجھول کا سیگا کیسے آئے گا وہ ادا و ادا و ادو و ادت و عید و ادنا و ادا و و و و و و و اچھا یہاں پہ ایک اور قانون بھی لگتا ہے جو آپ لوگ نہیں پڑھیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ قانون کیا وہ قرأ کا بھی قانون ہے قرات کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ قانون جو ہے نا ٹھیک ہے نا وہ کیا دیکھیں میں کرتا ہوں وعدہ وعدہ وعدت وعدتا وعدنا وعدتا کیا پڑھ رہا ہوں وعدتا اصل میں کیا ہے وعدتا وعدتا تما لیکن میں کیا پڑھتا ہوں وات تا واتما واتم وات واتما وات دال اور تا دال اور تا کا مخرج کیا ہوتا ہے قریب قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے دال اور تا کیا ہوتا ہے مخرج قریب قریب ہوتا ہے دال آ جائے دال ساکن ہو اس کے بعد تا آ رہی ہو تو اس دال کو کیا کر دیا جائے تا کر دیا جائے تا کا تا میں ادغام کر دیا جائے لکھنے میں آتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے وات تا کے اندر جب بھی ہوگا نا تو دال کیا ہوگا دال کو ویسے چھوڑا ہوا ہوگا اور تا کے اوپر شد ڈالی ہوئی ہوگی قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے آپ اس طرح اس طرح ہی ہوگا ٹھیک ہے تو دال اور تا کا مخرج کیا ہوتا ہے قریب قریب ہوتا ہے جب وہ قریب قریب ہوتا ہے تو اس دال کو کیا کر لیتے ہیں تا پڑھ لیتے ہیں ہو جائے گا یہ بھی ایک قانون ہے یہ بھی صرف کا قانون ہے لیکن یہ کتاب کیونکہ بہت چھوٹی علم و صرف تو کیونکہ یہ تو بچوں کی کتاب ہے علم و صرف آخر اولین بچوں کی کتاب ہے اس لیے وہ قوانین چھوٹے چھوٹے قوانین ذکر کر دیتے ہیں بس ختم کر دیتے ہیں بات کو تاکہ بچوں کو مشکل نہ آئے ورنہ یہ قانون بھی ذکر کیا جاتا ہے وعدہ واتا والا قانون اس کو کہتے ہیں واتا والا قانون ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ قانون ہے یہ اس میں کتاب میں نہیں ہے آپ کے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ جب عبارت پڑھیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں واد تا گو کہ ہاں، ہاں، ہاں، عمومی طور پہ ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے ہم پڑھیں گے تا جی لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتے ہیں قریب المخرج یہ وہ ہوتے ہیں تو بلکہ ان کا مخرج ہی وہ ہے ٹھیک ہے نا ہو جائے گا نا دال تا اور تو یہ جو ہے نا ایک ہی مخرج ہے نا ان کا تو اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا اور قریب المخرج بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا آپس میں ادغام کر لیا جاتا ہے تو اچھا جی اب آ جائیں وہ ادا و ادا و ادو ادت و ادا ادا و ادا و ادو و ادت و ادتا و ادنا و اتا و اتما و و ات و اتما و اتنا و ادنا و ادنا دیکھیں وہ ادنا یہاں پہ میں نون اور دال کا فرق پتہ چل رہا ہے اچھا جی مزارے کیسے آئے گا مزارے یو ایدو تھا اصل میں کیا تھا یفیلو کے وزن پہ تھا یو ایدو کیا تھا یفیلو فعالہ یا فیلو تھا نا تو اصل میں کیا تھا یو ایدو لیکن یہاں پہ کون سا قانون لگا یا ایدو والا قانون لگا یہی والا قانون لگا یا ایدو والا قانون لگا اس کی وجہ سے کیا ہوا واؤ ساکن تھا ماں قبل فتح تھا اور ماں بعد اس کے کسرا تھا تو اس واؤ کو گرا دیا تو کیا بن گیا یو ایدو یا ایدو تو اب آپ گردان کیسے پڑھیں گے یا ایدو یا عیدان یا عیدون تعیدو تعیدان یا یاد ٹھیک ہے ایسے ہی کرتا یا و یا عید یا ایدان یا اید و تعیدان یعیدنا تعید تو تعید و تعیدان تعیدون تعیدین نا تعیدنا عید و نعید و ٹھیک ہے ہر ہر اس میں یہ چلے گا ایسے نہیں پڑھیں گے یو و یو عیدان یو اید نہ تو و تویدان یو ادنا تو عید و تو اتان ہے نہیں بھائی قانون لگ رہا ہے وجوبی قانون ہے یا عید و یا ایدان یا اید اُنہ تا دائیدان یا ادنا تائیدون تائیدین آئی دو نہ مجھول اس کا کیسے آئے گا یو آدو یو فلو مجھول میں قانون نہیں لگتا مجھول میں یہ والا قانون نہیں لگے گا کیوں کیونکہ شرط کیا تھی کہ حروف مظاہرے کے اوپر حرف مظاہرے کے اوپر جو علامت مظاہرے کے اوپر فتح ہونا چاہیے لیکن مجھول میں کیا آتا ہے یو فلو ضمہ آتا ہے تو اس لیے وہاں پہ وہاں پہ کیا ہوگا یو ادو یو ادانے یو ادونا تو ادو تو ادانے یو ادنا تو ادو تو ادان تو ادونا تو ادینا تو ادانے تو ادنا او ادو نو ادو آپ پتہ چلے گا نا یہ اب یہ دیکھیں نا ذرا یہ مشکل مثال مثال اور یہ صحیح کہ تو بچوں والی گردانیں تھیں اچھا جی پھر لن یا لن لیں لن یعیدو لن یا لن لنتا لن لنتا لن لیں لن ادنا لن تعیدو لن تعیدی لن اید لن تعیدنا لن ایدا لن دا اس کا مجھول کیسے لن یو لن یو ادا مجھول کیسے آئے گا لن یو ادا لن یو ادا لن یو ادو لن تو ادا لن تو ادا لن یو ادنا لن تو ادا لن تو ادا لن تو ادو لن تو ادی لن تو ادا لن تو ادنا لن او ادا لن نو ادا ٹھیک ہے مجھول کیسے آئے گا اچھا جی اب آ جائیں فعل جہاد کی طرف فیل جہاد بھی اصل میں کیا تھا لم یوید تھا فیل جہاد بھی کیا لم یوید لیکن یہاں پہ وہ قانون لگ سکتا ہے تو اس لیے کیا بنے گا لم یاد لم لم عید لم یا لم یا لم یا لم تاید لم تیدہ لم یا لم تاید لم تم لم تعیدی لم تیدہ لم تا لم عید لم نعید ہو جائے گا پھر لم یو آدھا لم یو ادو لم تو ادا لم یو آدن یس ہی چلے گا ٹھیک ہے نا تو ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا آپ دیکھیے آگے پھر اس کے اس میں فائل کیا آئے گا اس میں فائل واحد ال واحدان واحد واحدت واحد ان واحدان واحد اس میں فائل ویسے ہی ہوگا بالکل ٹھیک ہے اس میں مفول کیسے ہوگا اس میں مفول اس میں مفول کیسے ہوگا ٹھیک ہے مفعول ان کے وزن پر ان معود کہا جاتا ہے نا وعدہ کیا ہوا معود ان معود ٹھیک ہے قادیانی قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نوزب باللہ وہ مسیح معود ہے مسیح معود وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے قادیانی جو ہیں غلام احمد قادیانی کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اس کے بارے میں یہ استعمال کرتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اس طرح کہا کرتا تھا ان سے بہت بچ کے رہیں ان قادیانیوں سے ٹھیک ہے نا یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا معاملہ عام کافروں سے بالکل مختلف قسم کا ہوتا ہے عام کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جائز ہے ادھر گنجائش ہے دوستی دل کی دوستی نہیں ہو سکتی جو کہتے ہیں جی عیسائیوں کی چیزیں پلان کرنا ان کی چیزیں استعمال کرنے میں آپ وہ نہیں کرتے بھائی عیسائی یہودیوں کا معاملہ اور ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اسے لفظ نکلا معود معود تو مفول معود معودان معودون معودت معودتان معوداتن ٹھیک ہے جی اچھا جی اب وہ کیسے آئے گی امر کیسے آئے گا امر کیسے آئے گا دیکھیے ذرا اس کا امر کیسے آئے گا اچھا وہ دیکھیے امر دیکھیے امر آئے گا کس سے امر کس سے بنے گا یا سے بنے گا آپ پہلے بھی امر کی گردان میں ہم نے پڑھا بھی تھا امر بنتا کیسے ہے یاد ہے علم صرف اولین میں ہم نے پڑھا تھا تو وعدہ یائیدوں سے انہوں نے کہا تھا عید عید مثال مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے عید تو ہوتا کہتا کیا تھا حروف عطین کو گراتے تھے امر بنانے کے لیے حروف عطین کو گراتے تھے گرانے کے بعد یہ دیکھتے تھے کہ اس کے ماں بعد متحرک ہے یا ساکن ہے اگر ماں بعد ساکن ہو تو پھر حمزہ وصلی لاتے تھے اس حمزہ وصلی کی حرکت لانے کے لیے کیا کرتے تھے عین کلمے کو دیکھتے تھے عین کلمے کو دیکھتے تھے تو پھر اس طرح ہی حمزہ آیا شروع میں حمزہ وصلی آیا کرتا تھا لیکن اگر شروع سے حروف عطین کو گرانے کے بعد ہی ماں بعد ساک متحرک ہو تو اس کیا ضرورت ہو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے شروع میں حمزہ وصلی لانے کی حمزہ وصلی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بس آخر سے ساکن کر دو ٹھیک ہے نا تو کیا تھا یادو تھا نا یادو تو یادو کو یا کو گرا دیں تو اس کے بعد دیکھیں این این پہلے سے ہی متحرک ہے کے کسرا ہے آخر سے بس دال کو ساکن کر دیں تو امر کیسے بنے گا یعنی وعدہ کر تو اد ادا ادو ادی ادا ادنا ٹھیک ہے یہ ایسے بن جائے گا ادن ادان ادن ادن ادان ادنان ادن ادن ادن اور غائب کیسے بنے گا لی یا اد لتعد لتعدا لنعد پھر اس اس ٹائم ہوگا اور کا مجھول کیسے آئے گا ٹھیک ہے مجھول مجھول کے اندر قانون ہی لگتا تھا نا تو تھا نا تو سے تو وہ مجھول کیسے بنے گا لی تو عد لی تو ادا لی تو ادو لی تو ادی لی تو ادا لی تو ادنا لی تو ادن لی نہ لو ادا نیتو ادن ادنان لی تو ادن لی تو ادن لی تو ادن اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا اگر پہلی گردانیں یاد نہیں ہیں تو یہ کیسے چلیں گے مثالیں وغیرہ اور ساری چیزیں کیسے ہوں گی پہلی گردانیں ہی نہیں یاد ہوں گی تو پھر تو کام چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ گردانیں یاد ہوں ہاں مظاہرے پر قانون جو ہے نا وہ لگے گا بس یہ جو وعدہ آ تو والا ہو جائے گا بس آج میرے خیال میں اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر ناپ کا سبق بھی کرنے کو کا سبق ہے یہ دیکھیں نا ایک ایک اس پہ چلیں گی یا گردانے وغیرہ سب کچھ نہ کو گردانیں یاد ہونی چاہیے کہ جی مطلع کی گردانیں مطلع آئین کی گردانیں لام کی اچھا اب کیا کرنا ہے مجھے یہ بتائیے ہماری نماز کیونکہ جامعہ اشرفیہ میں عشاء کی نماز ہو گئی ہے آٹھ بجے آٹھ بجے ہو گئی ہے ساڑھے سات بجے آپ لوگ فارغ ہوتے ہیں ساڑھے سات بجے تو ساڑھے سات سے لے کر ہم کلاس کیا کریں گے سات پچپن تک پھر میں نماز کے لیے چلا جایا کروں گا پھر انشاءاللہ شاء اللہ تقریباً آٹھ سے اس کا مطلب ہے پچیس منٹ تو مجھے لگ ہی جائیں گے پچیس پھر ان شاء اللہ تقریباً آٹھ پچیس سے دوبارہ کلاس سٹارٹ ہوا کرے گی نو بجے تک ٹھیک ہے آٹھ پچیس ہو سکتا ہے آٹھ ستائیس آٹھ اٹھائیس بھی ہو جائیں کیونکہ لمبی نماز ہوتی ہے ہمارے ہاں عشاء کی جو ہے تو ٹھیک ہے تو ہاں منڈے سے انشاءاللہ اللہ ساڑھے سات بجے کلاس سٹارٹ ہوا کرے گی منڈے سے ساڑھے سات سے لے کر سات پچپن تک کل تو ایسی چھٹی ہے نا تو سات پچپن تک اور پھر انشاءاللہ جو ہے ٹھیک ہے